روایت کو ابد الملک بن ابو سلیمان نے زبید سے بیان کیا ہے انہوں نے بھی راوی حدیث زر کا ذکر نہیں کیا سدہ نے نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو پینتیس